جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے